خاص طور پر جمعہ کا اہتمام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے مشائق لکھتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ دنوں میں اسے خیر کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور جو آدمی رمضان کا اہتمام کرتا ہے تو گیارہ مہینے اس کے اثرات اس کی طبیعت پر قائم رہتے ہیں یہ دونوں نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے ہم نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے اللہ تعالی فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے آدمی دنیا میں بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے مثال کے طور پر پولیس سے ڈرتا ہے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ پولیس پکڑ لے حاکم سے ڈرتا ہے طاقتور سے ڈرتا ہے اور نہ جانے کتنے درجات ہیں جن سے آدمی ڈرا کرتا ہے لیکن دنیا میں جن چیزوں سے آدمی ڈرتا ہے ان سے بچ بھی سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جس سے ڈرے تو بچ ہی نہ پائے آدمی پولیس سے بھی بچ سکتا ہے شہر سے بھی بچ سکتا ہے سانپ سے بھی بچ سکتا ہے طاقتور سے بھی بچ سکتا ہے کتنے مجرم دنیا میں ایسے ہیں کہ جو پوری زندگی گزار گئے جرم میں اور پکڑ میں نہیں آئے چلے گئے دنیا سے تو آدمی اپنے جیسے انسان سے یا اپنی جیسی مخلوق سے بچ سکتا ہے تدبیریں اپنا سکتا ہے چھپ جائے گا جزیروں میں چلا جائے گا غاروں میں چلا جائے گا نام بدل لے گا پلاسٹک سرجری کرا لے گا الگ کاغذات بنوا لے گا نہ جانے کتنی تدبیریں دنیا والوں نے ڈھونڈ رکھی ہیں اور بچتے ہیں لوگ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے کوئی آدمی کہیں بھی بچ نہیں سکتا ہے چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو اور اس سے بچنے کی کوئی تدبیر کاراگر نہیں ہے کیونکہ اس کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کی پکڑ ہر جگہ ہے اندھیرا ہو اجالا ہو دریا ہو سمندر ہو جزیرہ ہو پہاڑ ہو غار ہو اللہ تعالیٰ جس کو پکڑنا چاہے کہیں سے بھی پکڑ لے یعنی کہ اللہ کے قدرت سے باہر چلا جائے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء تم آسمان یا زمین کہیں بھی بھاگ کر اللہ کو تھکا نہیں سکتے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور تمہارا اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے دنیا میں تو مجرموں کے بھی مددگار مل جاتے ہیں سفارشیں لگ جاتی ہیں سیٹنگ کر لی جاتی ہے بڑے بڑے مجرم چھوٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سن لو کان کھول کے ہمارا جو مجرم ہے نہ ہماری پکڑ سے باہر ہے نہ ہمارے دربار میں کسی کی سفارش بھیجا چلتی ہے کوئی اس امید پہ نہ رہے کہ میاں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہمارے بڑے بڑے پیروں سے تعلق ہے اولیاء سے تعلق ہے اور بڑے بڑے فلاں سے تعلق ہے لہٰذا میاں سفارش ہو جاوے گی ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا مشرقین مکہ جو تھے یہی خیال جمائے بیٹھے تھے کہ ہم جو بتوں کو پوچھتے ہیں اس لیے تھوڑی پوچھتے ہیں کہ معبود حقیقی ہیں بلکہ اس لیے کہ یہ وسیلہ ہیں جب برا موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی بڑی قدر ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں چھٹوا لیں گے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ وہاں کوئی چلنے والی نہیں اور کسی کو دم مارنے کی بھی ہمت نہیں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام بھی سفارش کرتے ہوئے جب تک اجازت نہیں ملے گی کسی نبی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ سفارش کے لیے کوئی جملہ زبان سے نکالے اللہ کی شان تو وہ ہے تو ڈرنا ہے اللہ سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اتق اللہ حق کا دقاتی ایسا نہیں کہ آدمی چھپ کر کے کوئی کام کر لے اور مطمئن ہو جائے کہ جی کس کو کیا پتہ چلے اللہ کو سب پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری نگرانی کے لیے ایسا زبردست انتظام فرمایا ہے کہ انسان تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہم میں سے ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں دو دن میں دو رات میں جو ہماری نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں اور برائیاں بھی لکھ رہے ہیں اور انہیں سب پتا ہے اب ایک آدمی پر چار فرشتے ہوئے دو دن کے دو رات کے اب آپ اندازہ لگائیے کہ آٹھ ارب انسان دنیا میں بستے ہیں کہا جاتا ہے اللہ عالم اور ہر آدمی پہ چار فرشتے تو آٹھ چوک کتنے ہو گئے بتیس ارب فرشتے تو ہماری نگرانی پہ لگے ہوئے ہیں بتاؤ اتنا بڑا سسٹم کسی کے پاس ہو سکتا ہے یا کوئی سوچ سکتا ہے اور یہ ہر وقت ساتھ ہیں ایسا نہیں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا ہو جائے کہ نہ رہے ساتھ میں گورنمنٹ کے جو افسران ہوتے ہیں خفیہ ایجنسی کے ان کے بھی چوبیس گھنٹے میں کتنے اوقات الگ الگ گزرتے ہیں انہیں بھی پتہ نہیں چلتا سب باتیں یہاں تو ہر وقت ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے لوگوں سے ڈرو نہ ڈرو تم جانو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اللہ حق تقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور یہ رمضان کا مہینہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا مہینہ ہے کیونکہ آدمی شہری کھاتا ہے اور پھر روزے کی نیت کرتا ہے تو پورے دن روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچا رہتا ہے گھر میں بھی بچا رہتا ہے گھر سے باہر بھی بچا رہتا ہے کون سی چیز اسے روک رہی ہے کھانے پینے سے اللہ کا ڈر کہ اگر میں کھاؤ پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا جیسے آدمی آج ڈر رہا ہے روزہ ٹوٹنے سے اسی طرح گیارہ مہینے بھی ڈرے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے اس کی ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کی عبادت ہمیں عطا فرمائی اور روزہ تو جب ہی ہوگا جب آدمی سامنے بھی روزہ ٹوٹنے والی چیزوں سے بچے اور تنہائی میں بھی بچے جبھی تو روزہ روزہ ہوگا ورنہ روزہ کیا ہے تو آج یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ دراصل ٹریننگ کے ایام چل رہے ہیں کہ دیکھو تم نے ہماری وجہ سے کھانا پینا چھوڑا ایسے ہی ہماری وجہ سے ہر گناہ چھوڑ دو آنکھوں کا گناہ چھوڑ دو کانوں کا گناہ چھوڑ دو زبان کا گناہ چھوڑ دو ایسی زندگی صاف ستھری گزارو تقوی والی اسی کا نام تقوا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے دوسری بات آپ نے یہ فرمائی ولا تم تنہ تم مسلم علما جانتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے اس میں تاکید ہے اور ڈبل تاکید ہے ایک تو ہے نون ولا ثقیلا تن اور ایک ہے حسر اللہ اس سے حکم بہت زیادہ موقع ہو گیا موقع پر موقع ہو گیا کیا حکم ہے تم صرف اور صرف اسلام پر جان دینا ولا تم تن اللہ و تم مسلمون تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اسلام پر قائم ہو اس کی تمہیں پوری کوشش کرنی ہے اور جیسے اپنے لیے کوشش کرنی ہے ایسے ہی اپنی نسلوں کے بارے میں بھی فکر مند رہنا ہے کہ وہ اسلام پر کیسے قائم رہیں گے ان کے عقیدے اور ان کے اعمال کیسے درست رہیں گے ولا تم تن ون تم اور تمہاری موت صرف اور صرف اسلام پر آنی چاہیے اس کے علاوہ کسی بھی عقیدے پر نہیں آنی چاہیے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ہم تو ٹھیک ہیں ماشاء اللہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم فلاں خیر کا کام بھی کرتے ہیں اور ہم ہماری زندگی تو بہت اچھی گزر رہی ہے ماشاء اللہ لیکن یہ کافی نہیں ہے آپ ذرا غور فرمائیے کہ نبیوں سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے اور نبی بھی وہ نبی جو اول العظم پیغمبر ہیں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی و علیہ السلاۃ وسلام جن کو اللہ تعالی نے مطبوع بنایا ہے آئیڈیل نمونہ بنایا ہے وہ طبی ملت ابراہیم حنیفہ جب وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے اور انہوں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے کیونکہ جب نیکی کی جائے اور پھر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں نماز کے بعد دعا ہے حج میں دعا ہے قرآن کے ختم پر دعا ہے روزے کے افطار کے وقت کی دعا ہے کیونکہ نیکی پوری ہو رہی ہے اب اللہ کو پیار آ رہا ہے کہ مانگ لو تم نے ہماری نیکی کی ہے اب جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا اللہ کے دربار سے گویا کہ دروازے کھل جاتے ہیں اتنا بڑا کام کیا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کر دی اللہ اکبر اب دعائیں مانگی جا رہی ہیں تو ان دعاؤں میں صرف یہ نہیں کہ اپنے لیے مانگ لیا جائے ساتھ میں یہ دعا بھی مانگی کہ اللہ ہماری اولادوں میں ایک ایسی امت رہے جو آپ کی سو فیصد تابے ہو یہ دعا بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی اور اسے قرآن پاک میں نقل کیا گیا تاکہ امت محمدیہ بھی اس بارے میں فکر مند ہو کہ ہماری نسلیں دین و ایمان پر کیسے قائم رہیں گی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے تمنا کافی نہیں ہوتی بلکہ تدبیریں کرنا ضروری ہوتا ہے اور ان تدبیروں میں سب سے اہم تدبیر یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے گھر کا ماحول دینداری والا ہو بچوں اور بچیوں پر سب سے زیادہ اثر انداز اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ گھر کا ماحول ہوتا ہے چھوٹے بچے اپنے بڑوں کی نقل کرتے ہیں انہیں باقاعدہ سمجھایا نہیں جاتا جو گھر میں کام ہوتا ہے وہ خود بخود کرنے لگ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں اگر نماز پڑھتی ہے تو چھوٹے بچے چھوٹی بچیاں اس کے مسلح پر آ کر کے بغیر سیکھے نماز کی نقل کرنے لگتے ہیں ماحول بنتا ہے ان کو دعائیں سکھلائی جائیں ان کو پاکی ناپاکی کی باتیں سکھلائی جائیں ان کو برے اخلاق سے بچایا جائے وہ تدبیریں اختیار کی جائیں جس سے ایک مومن مومن بنتا ہے اور ایک مسلمان اسلامی زندگی گزارتا ہے بنیادی چیز ہے جیسا ہمارا ماحول ہوگا بچے پر وہ رنگ چڑھے گا اب اس ماحول میں رنگ چڑھا ہوا بچہ اور بچی جب کسی بھی ماحول میں جائے گا تو انشاءاللہ وہ متاثر نہیں ہوگا یہ بنیادی چیز ہے اور دوسری چیز ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور سکھ ہمارا جو دین ہے وہ ہوا ہوائی دین نہیں ہے یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ بھائی کوئی بھی مولوی کوئی بات چلا دے اور چل جائے اور لوگ مان لیں ایسا نہیں ہے ہر چیز ثابت شدہ ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی غلط بات چلا نہیں سکتا اگر کوشش کرے گا اس کی بات کو لوگ رد کر دیں گے کیونکہ اسلام باقی رہنے والا قائم رہنے والا اور صحیح رخ پر رہنے والا مذہب اس کے لیے دینی تعلیم لازم ہے ہم کوئی عبادت انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ ہمارے پاس دینی علم نہ ہو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ ہمیں پتہ نہ ہو وضو کیسے کرنا ہے وضو کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے کب غسل فرض ہوتا ہے نماز کا کیا طریقہ ہے قرآن پاک بقدر ضرورت ہم نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوگی اس لیے ہم اپنے بچوں کو مکتبی تعلیم سے سو فیصد وابستہ کریں گھر کا ماحول دینی بنائیں اور بچوں کو مکتب اور مدرسے سے وابستہ کریں تو انشاءاللہ نسلوں میں دین باقی رہے گا اور اللہ تعالی اس سلسلے کو برقرار رکھیں گے اور مسجدیں آباد رہیں گی اور دینی شاعر سربلند رہیں گے اللہ تعالی ان دونوں ہدایتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائیں گھر گھر میں دینداری کو عام فرمائیں نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائیں وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين